برے دن کون سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو برے دن اور بری راتوں سے بچائے آپ کو معلوم ہے دن کون سا ہوتا ہے جی ہاں وہ دن جس میں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے ظلم ہو جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن ہمارے پاس پیسے نہ ہوں یا کوئی مصیبت آ جائے وہ دن برا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ایک روایت میں آیا ہے موت غنیمت ہے گناہ مصیبت ہے فقر و فاقہ راحت ہے مالداری سزا یعنی آزمائش ہے عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے جہالت گمراہی ہے ظلم ندامت ہے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا جہنم سے نجات ہے ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ شخص جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو بہترین خطا کار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے باکثرت خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو باکثرت توبہ کرتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير, وخير الخطائين التوابون